سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکا کرو بہرحال ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر کے کسی بیٹے نے کہا کیوں نہیں اللہ کی قسم ہم ان کو ضرور روکیں گے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کہا تو سن رہا ہے کہ میں رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو یہ بول بولتا ہے حدیث نمبر چوبیس سو چورانوے مسند احمد